انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر والوں کے ساتھ اس قدر مل جل کر رہتے تھے کہ ہمارے چھوٹے بھائی سے فرماتے ابو عمیر نغیر کا کیا ہوا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو نواسی یہ حدیث صحیح ہے